آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائرے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قرباں کر گئے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قرباں کر گئے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربا کر گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہ دو جہان کے شیدائی تھے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہ دو جہان کے شیدائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہر تھا کوئی جھگڑا پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہر گر تھا کوئی جھگڑا کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا دونوں یار باوقات جان سار وفدار کافروں منافقوں پہ تھے دونوں یار باوقات جان سار وفادار کافروں منافقوں تم پہ تارے الہی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سید علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سید نا علی دونوں بھائی بھائی تھے دھوکہ تھا سبائیت کا اچھا نہیں تھی کوئی بغاوت دھوکہ تھا سبائی کا نہیں تھی کوئی بغاوت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت کافروں کی چال کی جو بائیں سے تال کی ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر کھائی تھے کافروں کی چال کی جو بائیں سے تال کی ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر کھائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاوی دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاوی دونوں بھائی بھائی تھے فاتح کو سن تنیا تیری قیادت کے کیا کہنے فاتح کو سن دنیا تیری قیادت کے کیا کہنے کفر پہ بھاری تیری پیاری سیاست کے کیا کہنے کفر پہ بھاری تیری پیاری سیاست کے کیا کہنے کافروں پہ ہاویا سید نام حاویہ الٹ دیے سبائیوں کے جس نے تخت شاہی تھے کافروں پہ ہاویا سید نام حاویہ الٹ دیے سبائیوں کے جس نے تخت شاہی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے بحریہ اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی بحریہ اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی روندی تو نے کفر کی طاقت تیر کے دریا پانی روندی تو نے کفر کی طاقت تیر کے دریا پانی کاتب بے قرآن ارشد ابن ابی سفیان ارشد لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے قرآن ارشد ابن ابھی سفیان ارشد لرزا جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی علی دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی ماوی دونوں بھائی بھائی تھے دھوکا تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت دھوکہ تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت کافروں کی چال تھی جو سے قتال تھی ورنہ وہ تو اپنے سراپا خیر تھے کافروں کی چال تھی جو بائیں ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر کھائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سید ملی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سید نہ علی معاویہ دونوں بھائی بھائی